اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں